من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يأت الله ورسوله فقد ظل وغوى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لمن لا مانة له ولا دين لمن لا عهد له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 تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اہل ایمان اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت نصیب فرما دے گا اور تمہاری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا اللہ بڑے فضل والا ہے رب کبھی وہ چلیں امرت وحل روپ رتن عقدة من بہو پہلی اللہ منصانہ انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من ع الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون ہر قسم کی حمدوں خلاحوں اور تاریخوں بڑائیوں اور عظمتوں کا مالک اللہ رب العزت والجلال ہے سلاط السلام تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی پر حمد و حسلام سلاط السلام کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو یہ شرف بخشا ہے آدم کی اولاد کو اپنی تمام مخلوق میں سے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنا دین اور اپنی شریعت اپنا نظام زندگی ان کے لیے ساتھ فرمایا ان پر اپنی شریعت کو اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور اللہ کا قرب حاصل کرے انسان کیونکہ خواہشات اور تمناؤں کا بندہ ہے اسے اپنی طبیعت پر اپنے مزاج پر کنٹرول نہیں ہے اور دنیا کی چکا اور دنیا کی خواہشات اس میں اپنی طرف پھینکتی رہتی ہیں اللہ رب العزت نے اسے راہ راست پر رکھنے کے لیے اپنا توحید کا درد یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ قائم فرمایا اور جب سے یہ منظور ہوا کہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک ایسے نبی کو مضبوط فرمایا جس کی نبوت قیامت تک جاری میں ساری رہے گی اور ایسا کلام عطا فرمایا ایسی وہی نازر فرمائی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جو ہمیشہ انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی اور مواقع ہے اور ایسے احکام اتار دیے دین شریعت کی ایسی چیزیں ادا فرما دی جن کی بدولت انسان سی راہ پر قائم رہے جب ذرا دائیں بائیں ہونے لگے تو وہی اعمال جو انسان سر انجام دیتا ہے وہی انسان کو یاد دلاتے کہ تو غلطی پر ہے غلط راستے پر چل رہا ہے یہ بات سے ہم سر انجام دیتے ہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں ایک تو یہ براہ راست ان کے فائدے نظر آتے ہیں ان کی ادائیگی کے بہت بڑا فائدہ ہے لیکن یہ ساری عبادتیں اپنے پیچھے بڑے بڑے مقاصد رکھتی ہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے بڑھ کر اس سے بالا کر عظیم شان مقاصد کی حامل ہیں یہ عبادتیں کوئی بھی کام یا کوئی بھی عمل انسان جو کرتا ہے اس سے اپنی ذہنی بلندی کے مطابق ہی نتیجہ حاصل کرتا ہے آپ دیکھتے ہو کھانا کھانے والے کھانا کھاتے ہیں کوئی تو صرف اس لیے کھانا کھاتا ہے کہ پیٹ بھرنا ہے اس کے آگے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پھر وہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتا نہ صفائی کا اہتمام کرتا ہے جو چیز ملی جہاں سے ملی پیٹ میں ڈال دی پیٹ بھر گیا تو کبھی ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر سمجھتے ہیں کہ چونکہ کھانا ہے تو کیوں نہ منہ کی نظر کا بھی خیال رکھ لیا جائے آنکھوں کی ٹھنڈ کا بھی خیال رکھ لیا جائے ایسا کھانا جس سے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو اور زبان کو لذت بھی محسوس ہو دل بھی خوش ہو جائے پیٹ تو بھر ہی جائے گا پیٹ اس کا بھی بھر جائے گا اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے بھی بالا تر مقصد سامنے رکھ لیتے ہیں کہ کھانے سے اپنی صحت اور اپنے وجود کا بھی خیال رکھ لیا جائے صرف ایسی چیز کھائی جائے جس سے وجود کو فائدہ ہو صحت کو فائدہ ہو ایسی چیز سے پرہیز کیا جائے جس سے غذائیت حاصل نہ ہوتی ہو اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب اور شہادت مند ہوتے ہیں جو کھاتے وقت صرف ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اتنا کھاؤں ایسا کھاؤں جو مجھے اللہ رب العزت کی عبادت میں مدد دے یہ کچھ کھاؤں جو اللہ کی عبادت میں مدد دے اور اتنا کھاؤں جس سے اللہ رب العزت کی عبادت ہو سکے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اللہ کے قرب کے حضور کے لیے کیوں نہ کھایا جائے اس کو یہ کا بھی بھر جاتا ہے آنکھیں اس کی اس سے زیادہ بھر جاتی ہیں زبان اس کی پہلے سے زیادہ رخ بھری ہے اور دل اس کا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کھاتے سب کے سب کھانا چاہیے لیکن ہر شخص نے اپنی ذہنی بلندی کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق کھانے سے رقص حاصل کیا ہے دل کو اسی طریقے سے جو چیز بھی کسی کو میسر ہے جو عمل بھی کسی کو میسر ہے ہر شخص اپنے عمل سے کوئی نہ کوئی مقصد اپنے سامنے رکھے ہوئے ہے جس قسم کی اس کی سوچ ہے جتنی اس کی ذہن کی بلندی ہے جتنی اس کی سوچیں بالا تر ہے اسی حساب سے وہ اپنے کام سے نتیجہ حاصل کرتا ہے سب زندگی گزارنے والے زندگی گزارتے ہیں سب کے سب زندگی گزارتے ہیں ایک صرف اپنے لیے جی رہا ہے دوسرا اپنی اولاد کے لیے جی رہا ہے تیسرا اپنے اہل محلہ کی خدمت کے لیے جی رہا ہے اور چوتھا وہ ہے جس کا خیال ہے کہ ہر مسلمان کا بھلا ہو جائے اور پانچ کچھ اور سوچ رہا ہے چھٹا کچھ اور سوچ رہا ہے یہ وہ بھی خوش نصیب ہے جس کا مقصد زندگی یہ ہے کہ کوئی سانس اللہ کی مرضی کے بغیر نہ آئے پرور کی مرضی کے بغیر ہاتھ کی کوئی حرکت نہ ہو پاؤں کی کوئی حرکت نہ ہو جو کام بھی ہو صرف اس لیے ہو کہ اللہ رب العزت والجلال راضی ہو یقین جانیے سمجھ آئے نہ آئے یقین آئے نہ آئے بات یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اعمال کے انجام اور ہمارے آواز کے نتیجے ہماری نیتوں کے نکالتے ہیں جس قسم کی کسی نے نیت کی اسی قسم کا نتیجہ نکلے گا بعد میں سر ہم چیز سے چلاتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں چیڑی کی وہ بھی ضائع ہو فلانے فلاں چیڑی کی وہ بھی ضائع ہو گئی فلاں سے اس نے سلوک کیا اس نے بھی مقابلے میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا لیکن میری اولاد نالائق نہیں کی اور میری ساری محنت برباد ہوئی تو کہتا ہے میں نے اپنے والدین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جس سے اچھا سلوک ہو نہیں سکتا لیکن میں کتنا بدرسیب ہوں میری ساری محنت برباد ہوئی والدین نے میری خدمت کی قدر نہیں کی تو کہتا ہے میں نے اپنے رشتے دار پالے سب کے ساتھ بڑھائیاں کی فلاں کیا فلاں کیا لیکن سب کے سب نالائق نکلے میری محنت برباد ہوئی یہ سب کے سب سب کے سب ایک جھوٹ بول رہے ہیں ایک سچ بول رہے ہیں جھوٹ یہ ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہے تھے وہ اپنے دل کی تسکین کے لیے کچھ کر رہے تھے کوئی نیت نہیں تھی اور سچ یہ ہے کہ محنت برباد ہو سچ یہ ہے کہ محنت رائے گان گئی اس لیے کہ جو کام بھی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کیا جائے گا وہ یقیناً برباد ہوگا وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو یا اس میں سلوک ہو اس میں معاشرت ہو سچا ہو خیرات ہو کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا کام ہو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اسی لیے سیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کیا کے دن میدان ماسٹر میں سب سے پہلے اللہ کی طرف سے منافی کرنے والا منافی کرے گا سب سے پہلے میدان میدانچل میں اللہ کی طرف سے یہ منافی کی جائے گی لوگوں جس نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے دنیا میں کوئی کام کیا تھا وہ جائے گا کہ اسے اپنا اجر لے لے اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے ایسے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سما سما اللہ اللہ جو شخص کشمیر کے لیے سرخ کے لیے ہر سے سرخ کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا کارنامہ کارن انجام دیا اس لیے کام کرتا ہے اللہ جی اس کی سوچ کرا دے گا اور بات ختم جو دکھلانے کے لیے کام کرتا ہے اللہ جی اس کا دکھلاوا کر دے گا اور بات ختم سو میرے بھائیوں یہ جو ہم زندگی کے اندر کام کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں اپنی عمریں چھپاتے ہیں اور اپنا مال لگاتے ہیں اپنی زندگیاں لگاتے ہیں اس میں جس نے جو مقصد سامنے رکھا ہوا ہے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اللہ کی اجازت ضائع نہیں کرتا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک نہیں بہت سارے مقامات پر فرمایا من کا نہیں عید الحیات دنیا وزیر منگانے الحیات دنیا و جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے ہم یہیں اس کا سارے کا سارا بدلا چکا دیتے ہیں جس کام کے لیے وہ کچھ کر رہا ہے جس مقصد کے لیے وہ کچھ کر رہا ہے وہ کام اس کا کر دیتے ہیں اسے دے دیتے ہیں وہ ہم سیاح لائی سکوں یہاں کسی کے کسی کی مزدوری میں کمی نہیں کی جاتی دے دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں ظلم نہیں ہے جو چاہتا ہے تو اسے مل جاتا ہے لیکن وہ مت یہ سوچے کہ دنیا میں بھی مل جائے گا اور آخرت میں بھی مل جائے گا دنیا چاہیے تو دنیا ملے گی آخر چاہیے تو آخرت ملے گی دونوں سامنے رکھی ہیں تو اللہ رب العزت کے یہاں تو جاتا نہیں ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق کچھ لوگ ایسے ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے اللہ رب العزت انہیں دنیا دے دیتا ہے وما رہوں فی اللہ فرطیم ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کوئی زبان سے کہتا ہے کوئی عمل سے کہتا ہے کوئی سوچتا نہیں ہے کوئی نیت کر لیتا ہے سب کا حکم ایک ہی ہے جس نے اللہ سے دنیا مانگی اللہ نے اسے دنیا دے دی وما لہو فی اللہ من الصلاب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور ایک دوسرا جو ہے ربانہ آتی نا صرف دنیا حسنتن وکیل آثرت حسنتن وکیل آزا عذاب النار ربنا آتنا صرف دنیا حسنتن اللہ دنیا میں بھلائی نصیب فرما دے اللہ دنیا میں بھلائی نصیب فرما دے عمل کرے عمل کا نتیجہ نظر آنے لگے تو سمجھا جاتی ہے کہ میری نیت خراب تھی عمل کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو سمجھا جاتی ہے کہ میں تو گڑبڑ تھی تب بھی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت کے ہاں مغفرت ہی مغفرت ہے ربنا آتنا فی دنیا حسن اللہ دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما تو پھر آخرت حسن اللہ آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرمانا عذاب النار اصل مسئلہ کیا ہے اصل مشکل کیا ہے اللہ جہنم کی آج سے بچا لینا جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے بھی زائد اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ اسے جنت کی نصیب ہو جائے یہی کم کامیابی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے نجات پا جائے عقل مندوں کا مسئلہ دانش مندوں کا مسئلہ صاحب فام و مصیرت لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے میں پھر لے لے بننا ہاتھ وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد تب خرندہ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں آسمان اور زمین میں کے پیدا کرنے میں رات اور دن کے بدلنے میں اصل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں سمجھا جاتی ہے کہ یہ نظام کوئی چلا رہا ہے اور اس نظام کا کوئی نہ کوئی انجام ہے اور وہ انجام کیا ہے کہ دنیا سے جانا ہے آخ میں اللہ العزت کے یہاں جا کے حساب دینا ہے یہ سمجھنے والے یہ سوچنے والے یہ عقل رکھنے والے اللہ رب العزت کو کھڑے بھی یاد رکھتے ہیں بیٹھے بھی یاد رکھتے ہیں لیتے بھی یاد رکھتے ہیں کسی حال میں بھی پروردگار کو بلاتے نہیں ہیں اللہ کو یاد رکھ کے کرتے کیا ہے کیسے کیا ہے کیسے کیا ہے رب بنا ما تھلکتا با فرا اللہ تو نے یہ نظام عالص پیدا نہیں کیا صبح پاک کیا تو عذاب النار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا بہت بڑی کامیابی رب بنا من تدخل النار فقد اخزيته اے ہمارے پروردگار جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اسے تو تو نے رسوا کر دیا غریب کر دیا تو مالک ظالمین من انصار ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا تم نفس قتل الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهدها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر جان میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے وإنما توفون تمہیں يوم القيامة قیامت کے دن تمہاری مزدوریاں پورے کی پوری دے دی جائیں گے النار جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ دخل جنت اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فار یہ کامیاب و کامران ہوا اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں ساری دنیا کا مالک ہوئے انسان ساری دنیا دے کے وجود کو جہنم کی آگ سے بچا لے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے یہ مہنگا سودا نہیں کیا مجھے پوچھا جائے گا بندے بندے ساری دنیا تیرے ہاتھ میں ہو تو دیکھ کے اپنے کو چھڑا لے گا کہ نہیں چھڑا لے گا اللہ چھڑا لوں گا پر میں بندے میں نے تو تجھ سے بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی انہیں انکار کر دیا میں نے تو تجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریف میں کر ان انت لیکن تم نے انکار کیا نہیں شریک کر کے رہوں شریک کر کے رہوں گا یہ صرف اس کی بڑی لمبی کہانی ہے وہ تو چھوڑ دیے یہ تو آسان کام تھا ڈیریاں چھوڑ دیں یہ بھی آسان کام پتھر بھی چھوڑ دیے یہ بھی آسان کام ہے درخت بھی چھوڑ دیے مریاں بھی چھوڑ دی لیکن یہ نفس جو پال رکھا ہے یہ سب سے بدترین وقت جو ہے اس کو بھی چھوڑے نا اس کو نہ چھوڑا تو کیا چھوڑا ہر وقت کو پوجنے کے لیے دو قدم اٹھانے پڑتے ہیں اس وقت کو پوجنے کے لیے تو جس سے اتنا ہی پڑتا یہ تو ہر وقت ساتھ رہتا ہے اس پر سجدے نہیں چھوڑے تو اللہ رب العزت کی توحید کو کیسے اللہ رب العزت کی اس کو بادو کے باطن کہتا ہے ابر آئی تمری ہوا آئی افان تک نہیں وکیلا جس نے اپنے نفس کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے تو اس کا کیا سلوار دے گا تو میرے بھائیوں ہر عمل کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد انسان اپنی صلاحیت اپنی استعداد اپنی عقل و دانش کی وجہ سے اپنی عقل و دانش کے مطابق ہی متعین کرتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا مقصد سامنے رکھ لیتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹا مقصد سامنے رکھ لیتا ہے بندوں کو بڑا اور چھوٹا پرکھنے کے لیے یہی ایک طے ہے کہ اس کے آمار کا مقصد کیا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے اپنی نیکیوں سے چاہتا کیا ہے اپنے آمان سے وہ چاہتا کیا کیا نکالنا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں ایک تو وہ انسان ہے اللہ رب العزت اس کو بھی اس کے اعمال مبارک کرے جو نماز ادا کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے اس کی جان چھوٹ یہ ادا ہو جائے یہ بھی اچھی بات ہے یہ بھی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت زیادہ ہے لیکن کچھ تو ایسے بدنسیب چیز بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے نماز میں پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے دوست کیا کہیں گے احباب کیا کہیں گے فلاں کیا کہے گا فلاں کیا سوچے گا رشتے دار کیا سوچیں گے اس خیال سے نماز پڑھتے ہیں ہاں میرت اللہ ان کو تو اپنے عمل سے تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا جیسے ریا جانے کے لیے کرتے ہیں اس سے آگے کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے حکم دیا ہوا ہے اسے ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اللہ رب العزت ان کو ان کے عمل مبارک کرے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے بڑی عظیم شان بات ہے اللہ رب العزت کے فرائض کا اسے خیال ہے امام الانبیاء نے حکم دیا ہے ان اللہ فرض تو فلاں فروت نگار نے تمہیں فرائض عطا فرمائے ہوئے ہیں انہیں ضائع نہ کر لینا ضائع کرو گے تو مارے جاؤ گے اس لیے یہ بھی بڑا خوش نصیب انسان ہے اور ایک اس سے بھی آگے ہے ایک اس سے بھی آگے ہے اس کا خیال ہے کہ مولا کریم نے مجھے مولا کریم نے مجھے اعزاز بخشا اپنی ملاقات کیا کہیں یہ ملاقات میں نہ ہو جائے رہنے جاؤں اس ملاقات سے کہیں اس ملاقات سے رہنے جاؤں یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے ایک وہ ہے جسے اس بات کا احساس ہے ادراک ہے اس بات کا علم ہے کہ یہ نماز دیکھنے میں تو نماز لگ رہی ہے یہ دیکھنے میں نماز لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ نماز نہیں ہے یہ تو ایک نہر کے اندر گوتا ہے جس گوتے کی وجہ سے میرے تمام گنا معاف ہو جائیں گے تمام میل صاف ہو جائے گی کیا کہنے اس نماز کے کیا کہنے اس نماز کے جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اس کا تو ہر سجدہ اسے جنت کے قریب تر کر رہا ہے وہ سلام پھیرتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا اس کا ہر سجدہ توبہ پر مشتمل ہوتا ہے لیے کہ وہ جانتا ہے سو کہہ رہے صبح نہ کل رب اللہ وب ہم کا اللہ فرلی صبح نم ربنا و ہم اللہم اللہ لی اللہ تو بلند بھی ہے تو پاک بھی ہے تو ہم سرو کا حقدار ہے اتنی عظیم ہستی ہے میں تو چھوٹا سا ہوں مجھے معاف فرما دے اللہ کو اس کی بلندیوں کا واسطہ دے کے معافی مانگی جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ معاف نہ کرے وعدہ کیا اللہ نے یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اے ایمان والو ڈرتے رہو گے اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ رب العزت حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت نصیب فرما دے گا اچھائی برائی میں فرق کرنے کی طاقت نصیب فرما دے گا عقل دے دے گا وہ تو فرام تم سیے آتے تم برائیوں پہ قبضہ ڈال دے گا انہیں معاف کر دے گا اللہ بڑے فضل والا ہے یہ نمازی بازی ایک یہ نمازی بازی ہے کتنی عظیم شان ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ جتنی عبادتیں ہیں ان کے کچھ تو مقاصد سامنے نظر آ رہے ہیں کچھ ان سے بالا تر ہیں یوں جو بندے کا اللہ کے ساتھ قرب ہوتا جاتا ہے اللہ پر ایمان بڑھتا جاتا ہے اور ایمان منزلیں طے کرتا جاتا ہے بندہ اسلام اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی جمع کر لیتا ہے ایمان کے ساتھ احسان بھی جمع کر لیتا ہے احسان کے ساتھ تکوار پھر بھی جمع کر لیتا ہے پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ ان عام میں سے کیا مدد نکالنا ہے کیا فائدے حاصل کر رہے ہیں اللہ نے قرآن میں سمجھا فی النہاری بزول فم من لیں گے ان الحسنات کے لیے اجنس سرا تھا طور سا دن کی دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو صبح بھی نماز شام کو بھی نماز رات کو سے سبھی نماز میں ان الحسنات حبنت سیاحت یہ نمازیں ہم نے تم سے کیوں فرض کی ہوئی ان الحسنات حبنت سیاحت نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی یہ نمازیں اس لیے رکھی ہیں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اتنی سی بات نہیں ہے کہ فرض ادا ہو گیا ہے یہ فرض بھی ادا ہو گیا ہے اور اس فرد نے بہت سارے قرض بھی ادا کروا دیے ہیں اللہ رب کی طرف کتنا وہ کتنا نصیب انسان ہے جو ایک نماز کے ذریعے صرف ایک نماز کے ذریعے درمیان کے حصے کے سارے گنا صاف کروا دیتے ہیں لال کا ذکر کے لیکن نصیحت نصیحت حاصل کرنے والوں کو ملتی ہے سمجھنے والوں کو نصیحت ملتی ہے ہوش رکھنے والوں کو نصیحت ملتی ہے ایک وہ خوش نصیب ہے جو کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا ہے ایک وہ بد نصیب ہے جو کروڑوں خرچ کر کے دنیا کی شورت حاصل کر لیتا ہے اور وہ شور کی بات نہیں ہے کوئی برباد نہیں میرے بھائیوں سمجھ لیجیے عمر عزیز اس عمر کے یہ لمحات یہ سانس کتنے قیمتی ہیں ایک ایک سانس اللہ کی قسم کروڑوں روپئے کا ہے جو تمہیں اللہ رب جس نے عطا کیا ہوا ہے ہر سانس اللہ کی اطاعت میں نکلنا چاہیے ہر سانس اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے قرب الہی کے حصول کے لیے خرچ ہونا چاہیے زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لیے خرچ ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی شاید ایسی نہیں ہے جہاں بندہ اپنی قیمتی زندگی کو خرچ کرے لیکن یہ عقل کہاں سے آتی ہے یہ اور یہ بصیرت کہاں سے میسر ہوتی ہے یہ دانش مندی کہاں سے ملتی ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان تب تک اللہ ہے کہ اللہ تم فرخان ہے اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے پھر اللہ رب العزت تمہیں ایک علم نصیب فرمائے گا جس علم کا نام فرقان ہے جس علم کا نام جس فہم کا نام جس بصیرت کا نام جس عقل کا نام جس سوچ کا نام جس فکر کا نام فرقان ہے وہ فرقان اتنی عظیم شان دولت ہے کب پھر آئیں تم سے آ آتے تم اس کے ذریعے انسان اپنی برائیاں مٹوا لیتا ہے گناہ معاف کروا لیتا ہے اللہ کا فضل عظیم لے لیتا ہے اور چاہے کو خرچ کر کے اس سے کیا نتیجہ حاصل کرنا ہے یہ سمجھ اس انسان کو بھی اثر آتی ہے جس انسان کو اللہ کی طرف سے فرقان نصیب ہو حق و باطل میں فرق کرنے کی تمیز اچھائی برائی میں فرق کرنے کی تمیز کیا کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے کیا کچھ دنیا کے لیے کرنا ہے جو دنیا کے لیے کرنا ہے اس سے بھی آخرت نکال لینی ہے یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو تکوا میں اثر آ جائے تکوا کوئی چھوٹی سی دولت نہیں ہے یہ تکوا کیا چیز تکوا کیا چیز ہے تکوا اس چیز کا نام ہے بل اختصار یہ سوچیں آماد اپنی سوچیں اور اپنے افکار اور اپنے امار سب کے سب بندے کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے روکے اللہ کی نافرمانی سے روکے جس کے افکار بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے روکتے ہیں جس کے اعمال بھی اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے ہیں وہ سمجھے کہ میں تقوی کی منزل کے قریب آ گیا ہوں جس کے سارے جذبات اس کو اللہ کی نافرمانی سے ابھارتے ہیں دنیا کے پیچھے دوڑاتے ہیں وہ سمجھے کہ میں برباد ہو گیا ہوں اور یہ ساری عبادتیں بندے کو تقوی تک پہنچاتی ہیں اس لیے فرمایا من اہل ایمان تم سے روزے رکھنے کا حکم فرض کر دیا گیا ہے کما کتبہ الین امن قبل کم جیسے ان پہ تاجر تم سے پہلے ہو گزرے لال تتقون تم تب یہ ہے کہ تم تکوا اختیار کر لو تم مستقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اپنی سوچیں اور اپنے دل اپنے دماغ کو بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہٹا لو اپنے وجود کو بھی اللہ کی نافرمانی سے ہٹا لو ابھی جیسا کہ آپ نے سنا صلاح تھا السیئات ذالک ذکر للذاکرین نماز قائم کیا کرو صبح بھی شام کو رات کو بھی اس لیے کہ نماز نیکیوں میں سے ہے اور نیکیاں برائیوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے جبل جبل رضی رضی رضی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ عنہ عنہ قال قال رسول صلی علیہ وسلم اتق ہے حسن امام الانبیاء نے حضرت ابو ذر غفاری کو کو اور معاذ بن فرمائی اتق اللہ اللہ سے رہا اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اکیلے ہو تو بھی اللہ سے ڈرا کرو جماعت میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرا کرو گھر میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرا کرو باہر ہو تو بھی اللہ سے ڈرا کرو وہی آدمی جو گھر میں جا کے خود ہو جاتا ہے باہر جا کے بد اخلاق کیوں ہو جاتا ہے وہی جو ہر جگہ لوگوں سے ہنس ہنس کے ملتا ہے گھر جا کے اس کے اخلاق کیوں بگڑ جاتے ہیں اس لیے کہ اس کی نظر میں اللہ رب العزت کی جات نہیں ہے اور مقصد ہے جس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر ہو اللہ رب العزت کی خوشنوبی پر ہو اللہ کی رضا پر ہو وہ ہر مقام پر ایک ہی طرح کیا رہتا ہے اللہ ہے تم جہاں بھی ہو اللہ رہا کر بات میں ہی حسنت ہے دوسری نصیحت کیا ہے کہ برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دیا کرو تم ہوا وہ نیکی اس برائی کو دے گا خالق الناس بخلق حسن لوگوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کیا کرو لوگوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کیا کرو یہ تقوی ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے نماز کا بھی یہی مقصد حج کا بھی یہی مقصد روزے روزے کا بھی یہی مقصد زکوٰۃ کا بھی یہی مقصد بندے کو سوچ آئے بندے کو سمجھ آئے کہ میں گار ہوں گناہ گاری کا اعتراض کرے گا تو نیکی کرے گا اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے نکل گیا ہوں تو کیا معافی مانگے گا کیا توبہ کرے گا میں تو ملن صالح سی آس اللہ ایک جماعت اور ہے ایک گروہ اور ہے جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں کھڑا تو امل صالح وا خر نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں کچھ برائیاں بھی ہو جاتی ہیں اصل ہوئی ہیں توبہ ان کے اعتراض کی وجہ سے امکان ہے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے جو مانتے ہی نہیں ہیں وہ معافی کیسے مانگیں گے جو معافی نہیں مانگیں گے تم ماں دو ہو تم ربی لولا دعا تم فقد کر تم اللہ کی پرواہ نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں روزے سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے نماز سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے حج سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے زکات سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے ہر شخص سے تقوی حاصل ہوتا ہے جس کو تقوی میں اثر آ جائے اس کو سب کچھ میں اثر آ جاتا ہے اسی لیے امام الانبیاء کا فرمان ہے ان ابھی ہو رہے ربی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يداك والحسنة بعشر أنسالها إلى سبع مئة ضيف إلى أضعاف كثيرة فقال الله تعالى إن الصوم فإنه لي وانا أجزي به امام الانبیاء نے فرمایا آدم کے بیٹے کے سارے اعمال ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں کسی کو بھی اس کے عمل کا برابر بدلہ نہیں ملتا کم از کم ایک کے بدلے میں دس ضرور ملتا ایک نیکی کے بدلے میں دس کا سواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے یہاں سب میں آتے دیکھیں اور یہ سواب بڑھتا ہی جاتا ہے حسن نیت کے مطابق توجہ کے مطابق مقصد پر نظر کے مطابق یہ سواب بڑھتا جاتا ہے کبھی ایک اکی ہو جاتے ہیں کبھی ستائیس ہو جاتے ہیں کبھی سو ہو جاتے ہیں اور کبھی سات سو ہو جاتے ہیں اور کبھی اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں اور کبھی ایک نماز کی اللہ رب العزت بیت اللہ کے اندر حسن نیت سے ایک نماز پڑھ لی جائے تو اللہ رب العزت ایک نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نماز کا سواب دیتا دیتے تو میرے بھائیوں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اس لیے ہمیں لالچ کم ہے اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے یہ صرف بتایا نہیں ہے کر کے بھی دکھایا ہے کر کے بھی دکھایا ہے بتایا ہے کہ تم ایک دانہ زمین میں دباتے ہو میں اس میں سے تمہاری آنکھوں کے سامنے سو سو سات سو دانا اگا کے دکھا دیتا ہوں اس لیے مجھے ایک کا سات سو بنانا تو مسئلہ نہیں تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو فرمایا اس کی مثال یہ ہے ایک شخص تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین کے اندر ایک دانہ دباتا ہے ایک دانے سے سات بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی کے اندر ایک سکا ہوتا ہے اور ہر سکے میں ایک سو دانا ہوتا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ تو اللہ نے چھوٹی سی مثال دیتی ہے ورنہ اللہ کے پاس اور بڑی مثالیں ہیں بیر کو دیکھ لو کھجور کو دیکھ لو کسی اور شہ کو دیکھ لو کروڑوں نکلتے ہیں ایک سے کروڑوں نکلتے ہیں اسی لیے فرمایا اللہ نے بولے چپرے تم جو کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کر کے جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہو اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اسے پاؤ پال کے اللہ بہت بڑا کرتا ہے علاج آخ ان کے سیرت اور ساتھ ہی فرمایا اللہ سو یہ تو حساب کتاب کی باتیں ہیں فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں جو میرا بندہ صرف میرے لیے کرتا ہے وہ حساب کتاب سے بالا ہے اس کا آج میں ہی دوں گا میں ہی جانتا ہوں میں نے اسے کیا دینا ہے روزہ بھی میرا آباد میں سے ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارے فقل میرے لیے ہے میں ہی جانتا ہوں کہ بندہ اس پر کتنے عذاب کا کتنے ثواب کا مستحق ہے کتنے اجر کا مستحق ہے کتنی زحمت کا مستحق ہے اللہ رب العزت کے کتنے بڑے انعام کا مستحق ہے اور ساتھ ہی فرمایا ساتھ ہی تقوی کی تعلیم بھی دی ہمارا کا نہ سوم جنت تم ہمارا روزہ دھار ہے روزہ دھار نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے روزے سے تکوا نہیں نکلتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تکوا کس طریقے کا ہے ہمارا علاقہ نہ یوم سو یہاں تم جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلایا سب والا یا خود کوئی فضول بات نہ کرے کوئی جنسی گفتگو نہ کرے کسی کے ساتھ بدمدگی نہ کرے بےحودگی نہ کرے کہاں تک جائے کتنا صبر کرے کس حد تک اپنے آپ کو سنبھالے انصاف بہو حد النوقات لہو اگر اس سے کوئی لڑنے کی کوشش کرے اسے گالی گلوچ کی کوشش کرے اسے برا بھرا کہنے کی کوشش کرے جواب دینے کی بجائے کہے ان اور بندے میں جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں تو روزے دار ہوں یہ امام الانبیاء کی نصیحت مان لی جائے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت مان لی جائے تو سارے معاملے حل ہو جائیں سارے معاملے صاف ہو جائیں سارے کے سارے معاملے صاف ہو جائے کہ بندہ آج یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں کل یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں تقوی کی حالت میں ہوں پرسوں کہے گا میں تو احسان کی حالت میں ہوں چوتھ کہے گا میں تو ایمان کی حالت میں ہوں نہ ایمان تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہ احسان اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہ تقوی بدلا لینے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اسلام بدلا لینے کی اجازت دیتا ہے قرآن کیا کہتا ہے میں ابراہون بلحسنت سید رخ بدار جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں ان کے لیے انجام ہے آخر کا انجام بہترین انجام لوگوں کے لیے ہے جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ روزہ اسلام کا حصہ ہے اسلام کا جز ہے ایمان کا جز ہے تقوی کا ایک جز ہے جب یہ روزہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ گالی دینے والے کو گالی کی بجائے بندہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں تو کل کا کیا عالم ہوگا ایمان کی کیا کیفیت ہوگی ایمان بندے کو کیوں نہیں مجبور کرتا کہ بندے میں تجھے گالی کے جواب میں گالی نہیں دے سکتا میں تیری برائی کے جواب میں برائی نہیں کر سکتا تو جان تیرا پرور جانے ہو اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو اللہ کے ذریعے لو اللہ کے لیے ہوئے بدلے کتنے زبردست بدلے ہیں اللہ قبل حاکمین کے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تکوا نصیب فرمائے اسی لیے وہاں امام الانبیاء نے کچھ اور بھی فرمایا من لم قول مل لمبی دا اور فلح صلی ان حا طعامه وشرابه لوگوں جو شخص برائی نہیں چھوڑتا جھوٹ نہیں چھوڑتا جھوٹے کام نہیں چھوڑتا جھوٹ نہیں چھوڑتا جھوٹے کام نہیں چھوڑتا سوچتے نہیں خراب چھوڑتا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا فلح فلح صلی اللہ ہا جب کی ندات ہاں سراب اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوکا رہے پیاسا رہے اس لیے جو تمہیں بھوکا رہ کے کیا کرنا چاہتا ہے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے تقوام تم اللہ کے پاس تو تمہارے پاس تقوا ہے یہ کون سا ہے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے تکوں کو دیکھتا ہے تو میرے بھائیوں تمام عبادات سے بالا تر مقاصد اعلیٰ تر مقاصد وہ مقاصد جن کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکے اللہ کے قریب ہو سکے اور تکوا وہ تکوا جو انسان کو انسان بنا کے رکھ سکتا ہے جو انسان کے اعمال کو محفوظ رکھتا ہے جو انسان کے اعمال کو دنیا کے اندر کیش کرانے کے جذبے کو دباتا ہے اور آخر کے اندر اللہ رب العزت سے اجر لینے کی طرف ہدایت کرتا ہے میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہہ چکا ہوں اور آج پھر تاکیب سے کہتا ہوں میرے بھائیوں عبادت کرنا آسان ہے عبادت کرنا آسان ہے لیکن اپنے ایمان کو قابو میں رکھنا ایمان کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے ہاتھ قوم پر کنٹرول آسان ہے وجود پر کنٹرول آسان ہے دل کے جذبات پر کنٹرول بڑا مشکل ہے اور روزہ ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی مشق کرواتا ہے اس کی تربیت دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی خاص اور خاص مدد بھی حاصل ہوتی ہے امام الانبیاء نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاتین چکر دیے جاتے ہیں اور شیاتین چکر دیے جاتے ہیں شیطانوں کی کئی قسمیں ہیں ایک وہ بھی شیطان ہے سب سے خطرناک شیتان کا سمجری سب انسان کے وجود کے اندر ایسے جاری و ساری رہتا ہے جیسے خون چلتا ہے میں چاہتا ہوں سارے چھوڑ دیے جائیں صرف اسی شیطان کو قابو کر لیا جائے اسی کو باندھ دیا جائے جو انسان کے خون کے اندر فراہم کیے ہوئے ہیں انسان تو انسان بن جائے انسان تو سیدھا ہو جائے انسان کا دل کنٹرول میں آ جائے انسان کی سوچیں سیدھی ہو جائے انسان کا دماغ سیدھا ہو جائے جس کا دل اور دماغ اللہ کے سپرد ہو گیا اس کا وجود تو یقیناً اللہ کے سپرد ہو جائے گا نماز پڑھنا آسان ہے روزہ رکھنا آسان ہے زکات دینا آسان ہے حج کرنا آسان ہے لیکن ان عبادات کے مقاصد حاصل کرنا بہت مشکل ہے ان کے ان عبادات میں سے ہر عبادت میں توجہ کو اللہ کی طرف کرنا ایمان کو خالص کرنا تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ مال اللہ کے لیے کرنا کسی اور گیس میں حصہ ڈالنا یہ بڑا مشکل کام ہے اسی لیے ہر وقت اللہ کے دربار میں اعتراض تو یہی کرتے ہیں اتہ حیات اللّہ یہ بات اللہ جو کچھ زبان سے ہو سکے وہ بھی تیرے لیے ہے جو ہاتھ پاؤں سے ہو سکے وہ بھی تیرے لیے ہے جو جیب سے ہو سکے وہ بھی تیرے لیے ہے لیکن ہمارے آماد اس کی ترج کر رہے ہیں میرے بھائیو اپنے دلوں کو ٹٹول لیجیے اپنے دماغوں کو ٹٹول لیجیے اپنی سوچوں کا جائزہ لیجیے اپنے عقیدوں کا خیال کیجیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میں مواحد ہوں لیکن امال کرتے ہوئے امال کیس کرواتے ہوئے امان کے نتیجے نکالتے ہوئے امان کے فائدے حاصل کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اللہ سے لے رہے ہیں کہ بندوں سے لے رہے ہیں اللہ کے لیے کیا ہے کہ بندوں کے لیے کیا ہے اس لیے فرمایا کتبہ علیکم الصیام کما متما کتبہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون اس لیے تم بے روزے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن سکو پرہیزگار بن سکو ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا سکو داخلی برائیوں سے بھی بچا سکو خارجی برائیوں سے بھی بچا سکو زبان کی برائیوں سے بھی اپنے کو بچاؤ آنکھوں کی برائیوں سے بھی بچاؤ کانوں کی برائیوں سے بھی بچاؤ اپنی تعریفیں سن کے خوش ہونا سمجھنا کہ امر اللہ کے لیے کیا ہے اس سے بڑا شیر کیا ہو سکتا ہے ہے لالچ رکھنا کہ دنیا سے کچھ ملے گا سمجھنا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس سے بڑی اس سے بڑا شیر کیا ہوگا زبان سے کیسے بھرنا کہ میں نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا فلاں کارنامہ سر انجام دیا اور بتانا یہ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو بتا بندے کو کیوں بتاتا ہے جس کو بتائے گا اس سے مانگنا اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو میرے بھائیو اپنے عمل بچا لیجئے اپنی ادا سے محفوظ کر لیجئے اپنے ایمانوں کو محفوظ کر لیجئے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے ان کا دکھلاوا نہ کیجیے کسی کے کسی چین کے بدلے میں کچھ نہ مانگیے تب جا کے اللہ رب العزت کے دربار سے ملے گا اگر دنیا سے لینے کی کوشش کی تو سمجھ لیجیے کہ سونا دے کے کوڑیاں لے رہے ہیں اگر اللہ سے لینے کی کوشش کی تو سمجھنا کہ کوڑیاں دے کے سونا لے رہے ہیں تو توفیق اللہ بلّہ علیہ تو بہت نہیں سونے الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره <coughs> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالدينان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ میں خدا بتنا خبر ونا اللہ میں کلو کر خدا بت تو پاونا کا خبر ونا اللہ میں نان کلو کر خدا بت تو پاونا کا خبر ونا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا لین ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها وأتممها علينا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا واعزنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقص علينا اللهم اللهم إنا إنا نشكو إليك ذوف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا يا رب رب المستضعفين المستضعفين ويا ويا أرحم أرحم الراحمين الراحمين نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك اللہ میں یار مستا أحدا من خلقك أو میار به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربي قلوبنا ونور سدورنا وجلا همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لا ملجى منك ولا منجى إلا إليك